زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نے اپنی والدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا وہ کہہ رہی تھی ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کی اللہ کے رسول میری بیٹی کا شوہر فوت ہو گیا ہے اور اس کی آنکھوں میں تکلیف ہے کیا ہم اسے سرما لگا دیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں دو یا تین بار پوچھا گیا ہر بار آپ فرماتے نہیں پھر فرمایا یہ تو صرف چار ماہ دس دن ہے حالانکہ جاہلیت میں تم میں سے ایک عورت پورا ایک سال گزرنے کے بعد مینگنی پھینکا کرتی تھی صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار سات سو ستائیس